جی حسن شروع سے پڑھ لیتے ہیں جی تعریف اس کی ہے لغت کے اعتبار سے ہوا صفت من الحسن بمان الجمال جمال خوبصورتی حسن سے ہے اور یہ صفت مشبہ کا ہے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ علماء کے اس میں اقوال مختلف ہیں تعریف حسن کی تعریف کے متعلق اختلافت اقوال العلماء تعریف الحسنی نظر گمان کرتے ہوئے متوسط بین <clears throat> کے اعتبار کرتے ہوئے اس بات کا کہ جو حسن ہے ہے اچھا آواز کم آ رہی میری اچھا گمان کرتے ہوئے اس بات کا کہ حسن جو ہے وہ صحیح اور ضعیف کے درمیان میں واقع ہے کیونکہ حسن جو ہوتی ہے نا یہ یوں کہہ لیجئے کہ کے کے اندر جب تقویت آ جائے کسی دوسری روایات ذریعے سے یا اور بہت ساری روایات کے اور وجوہات کے اعتبار سے تو وہ حسن بن جاتی ہے تو درمیان ضعیف اور صحیح کے درمیان جو ایک درجہ ہے نا وہ ہے حسن اب وہ حسن لذاتی ہو یا حسن لغیر ہی ہو وہ آگے ہم پڑھیں گے لیکن جب ہم صحیح کہتے ہیں تو اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر ظروف آتا ہے تو ظروف اور صحیح کے درمیان میں جو طبقہ ہے وہ ہے حسن کا تو اس وجہ سے اس کے اندر علماء نے اختلاف کر لی ہیں تعریف کے اندر اس کے اختلاف پیدا ہو چکے ہوئے ہیں ولی بلی احد قسم ہی اور اسی وجہ سے بعض علماء نے تعریف کی ہے اس کی صرف ایک ہی قسم کی حسن لذاتی اور حسن لغیر ہی نہیں کہا بس ایک ہی کہا کہ حسن بھی ایک حدیث کی قسم ہے یہ خیال رکھیے گا کہ ہم تعریف پڑھ رہے ہیں خبر احاد خواہ مشہور ہو عزیز ہو یا غریب ہو اس کی دو قسمیں ہم نے بنائی تھی ایک تھی مقبول اور ایک تھی مردود پھر مقبول کے تحت جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ چار قسمیں بنیں گی اول دو قسمیں صحیح اور حسن پھر اس میں سے ہر ایک جو ہے وہ لذاتی اور لغیری کے اعتبار سے پھر چار قسمیں بن گئی تھیں صحیح ذاتی ہی صحیح لغیری ہی حسن لذاتی اور حسن لغیری تو اب ہم حسن کو پڑھ رہے ہیں وسأسر بعض بعض تلك التعريفات ثم أختار ما أراه أوفق من غيره اب میں بعض تعریف کو ذکر کروں گا حسن کی بعض تعریفات جو میں ذکر کرنے لگا ہوں پھر میں اختار پھر میں توجہ جی دوں گا ترجیح دوں گا ماں اس کو اراہ اوفق جس کو میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں غیر ہی دوسروں سے امام خطابی کی تعریف ما عرف اکثر تاریخی امام خطابی کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے حسن وہ حدیث ہوتی ہے عرف مخرج ہو جس کا مخرج معلوم ہو کہاں کہاں سے کون کون راوی ہیں مخرج معلوم ہو وشتہر رجالو رجال بھی مشہور ہوں مدارو اکثر الحدیث اور اکثر حدیث کا اس پر مدار بھی ہو اچھا الذي يقبله اکثر علماء نے اس کو قبول بھی کیا ہو یستعمل عامت فقہا اور عام فقہا کے اندر بھی یہ حدیث مستعمل بھی ہو تو جب یہ کیفیات پائی جائیں گی امام خطاب کے نزدیک تو یہ حدیث جو ہے وہ حسن کہلائے گی امام ترمیزی کی تعریف کیا ہے کلو حدیث یوروا جس ہر وہ حدیث جس کے راوی موجود ہو یعنی جس, کی جس کو روایت کیا گیا ہو لا یقون فی اسناد ہی اس طرح سے روایت کی گئی ہو کہ نہ ہو اس کی اسناد میں من کوئی یتہم و بالکز جو کہ اس کے ساتھ متہم ہو ولا یکون حدیث و شازن نہ ہی حدیث و شاز ہو ویوروا من غیر وجہ نحو ذالک اور نہ ہی اس کے علاوہ اس کے, اس کے علاوہ کسی طریقے سے وہ اس کو روایت کیا گیا ہو تو پھر فہو عندنا حسن حدیث حسن تو پھر ایسی حدیث ہمارے لیے جو ہے وہ حدیث حسن کہلائے گی ویوا وجہ کا مطلب یہ بنے گا کہ اس کے علاوہ بھی کس طریقے سے کسی طریقے سے اس کی روایت کی گئی ہو اس حدیث کو اس کے علاوہ اس روایت کے علاوہ بھی اور کسی طریقے سے اور کسی صحابہ کی یا غیر صحابہ میں سے بھی کسی کی روایت اس کے علاوہ بھی موجود ہو اسی حدیث کے متعلق اور بھی راوی موجود ہوں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہو زالی کا لیکن ہو وہ اسی طرح کہ اس میں کچھ آز نہ ہو کوئی اتحان بالکزم نہ ہو یا اس طرح کی کوئی قلت نہ ہو اچھا جی ابن حجر کیا فرماتے ہیں کہ وخبر الاحادی بھی عدل تام میں عدل تام میں ضبطی متفل سندی غیر معلل ولا لذاته ف ان خپ ضبط فلحسن اگر صرف باقی ساری چیزیں تو وہ خبر احاد میں صحیح ہی کہ وہ کہتے ہیں کہ نقل کرنے والا عادل ہو تام ضبط ہو متصل متصل السند ہو وہ روایت غیر معلل ہو غیر شاز ہو تو یہ تو صحیح لذاتی ہی ہو گئی فن خف ضبط لیکن اگر صرف ضبط کے اندر کمی آئی فلحسن لی تو پھر حسن لذاتی ہی ہو جائے گی یعنی ابن حجر کے نزدیک باقی ساری تعریف صحیح لذاتی ہی کی ہی آپ رہنے دیں صرف تام ضبط کے اندر کمی آ گئی تو پھر حسن لذاتی ہو گئی تو میں کہتا ہوں الحسن عند ابن حجر عند ابن حجر ابن حجر کے نزدیک حسن کیا ہوگا وہ صحیح ہو وہ صحیح ہے اضافہ ضبط راوی ہی جب اس کے ضبط راوی کے اندر صفت آ جائے کمی آ جائے اللہ ضبط یعنی اس کا اس کے اس کے راوی کا جو ضبط ہے وہ قلیل ہو گیا کم ہو گیا ہوا خیر ما عرف به الحسن یہ سب سے بہترین تعریف ہے عرف به الحسن کہ جس سے حسن کی تعریف کی گئی ہے حسن لذاتی کی جو تعریفات کی گئی ہیں اس میں یہ سب سے اچھی تعریف مجھے یہی لگی ہے بہرحال تعریف الخطابی فعلی انتقادات کثیرتن باقی رہی ان کی جو تعریف ہے امام خطابی کی تعریف اس کے اندر اختلاف زیادہ ہیں یا نقائص زیادہ ہیں بلکہ اس کا ترجمہ آپ یوں کر لیجئے گا کہ اس کے اوپر اعتراضات زیادہ ہیں یعنی تناقض اس میں پائے جائیں گے تنقید اس کے اوپر زیادہ ہوئی ہوئی ہے انتقادات فقط احد قسم الحسن لیکن جو امام ترمیزی کی تعریف ہے اس میں انہوں نے صرف حسن کی دونوں قسموں میں سے ایک کی تعریف کی ہے اور وہ حسن ہے کیونکہ حسن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ بذات خود ضعیف ہوتی ہے لیکن کسی اور سند کے پائے جانے کی وجہ سے وہ اس کے اندر حسن آ جاتا ہے ورنہ وہ اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے ولاصل کی تعریفی حالانکہ اصل تعریف کے اندر کیا ہوتا ہے یعرف الحسن لذاتی ہی کی تعریف کی جائے حسن لذاتی ہی کی <coughs> لین الحسن لغیر ہی ضعیف فی الاصل کیونکہ وہی بات جو میں نے کی تھی کیونکہ حسن لغیر ہی جو ہوتی ہے وہ تو اپنی اصل کے اعتبار سے تو وہ ضعیف ہے پھر ارتقا اونچی ہو جاتی ہے الا مرتبہ الحسن حسن کے مرتبے تک لین جباری ہی بوجہ اس کی اس کے پورے کر دینے کے ہی اس کے کے کے تعدد ذریعے اس کے اندر جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تعدد طرق کی وجہ سے تو اس لیے ہمیشہ اصل جو ہوگی وہ تو حسن لذات ہی ہے حسن ہی کے ذریعے سے حسن کی تعریف کرنا یہ معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی دوسری نمبر کی قسم ہے جس کے اندر جو کہ اپنی اصل کے اعتبار سے حسن نہیں ہے بلکہ اپنی اصل کے اعتبار سے ضعیف ہے ابھی ہم آگے پڑھیں گے حسن ہی کو کہ حسن لغیر ہی اصل میں وہ حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے لیکن اس کے متعدد پیدا ہو گئے گئے مل ہمیں تو ہم نے کہا چلو اس کو ضعیف سے نکال کر حسن پہ لے آؤ تو حسن کی تعریف کو حسن لغیری ہی سے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ حسن لذات ہی سے کرنی چاہیے تھی اس لیے ان کی تعریف بھی اتنی معتبر نہیں تو امام حجر ابن حجر کی جو تعریف ہے وہ زیادہ موثر ہے تعریف ہوں المختار بنا ان حجر بما لیا ممکن ہے کہ تعریف کی جائے حسن کی بنا کرتے ہوئے اس کو کہ جس کو امام ابن حجر نے بیان کیا ہے وہ منظر یوں ہو سکتی ہے یلی لیا وما اتصل سنده بنقل العدل العدل الذي خص ضبطه یہ وہ روایت ہے اتصل سنده جس کی سند متصل ہے بنقل العدل عادل کے ایک ذہن میں رکھیے گا بعض اوقات ہم مصدر بولتے ہیں مراد اس سے فائل ہوتی ہے جب ہم کہہ رہے ہیں نا بنقل العدلی تو عادل تو مصدر ہوا تو مصدر کے معنی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو عبارت کا عبارت اپنے معنی میں پوری نہیں اترے گی مصدری معنی کو اگر لیں گے تو یہاں پر آپ اسم فائل کا معنی لیں گے سند بنف العادلی عادل شخصیت سے نقل کے ذریعے اس کی سند متصل ہو لیکن وہ عادل بھی ہوگا سند بھی متصل دے گا مگر اللہ خف ضبط ہو مگر وہ عادل ایسا ہوگا جس کا ضبط تھوڑا سا کم ہوگا نام مثلی ہی الا منتہا ہو اپنی جیسی احادیث سے اس جیسی احادیث سے قلع منتہا کو آپ جوڑیں گے اتصل سند رو کے ساتھ قلعہ کا جو سلا ہے نا وہ سند رو ہے کہ جس کی سند متصل ہو الا منتہا اپنے انتہا تک من غیر شزوز بلا غیر بغیر شزوز اور بغیر علت کے علت بھی نہ پائی جائے اور شاز بھی نہ ہو حکم ہو حدیث حسن کا حکم کیا ہوگا ہوا کس صحیح فی الحتجاج بھی حجت پکڑنے میں تو وہ صحیح کی طرح ہی ہے بھائی نہ کانا دونوں قوت ہی لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ اپنے اس سے صحیح سے کم ہے قوت کے اندر اس سے کم ہے لیکن دلیل اور حجت اس سے پکڑی جا سکتی ہے ولیزادی کا احتجاج فقہا اس لیے جمی نے اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے حجت پکڑی ہے دلیل بنائی ہے وہ عامر بھی اور اس پر عمل بھی کیا ہے وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والاصوليين اور ایسی احادیث کے ذریعے سے حجت پکڑی ہے بڑے بڑے محدثین اور اصولیین نے الا مگر من وہ شز من المتشددین جنہوں نے وہ جو جنہوں نے جنہوں نے جو کہ متشددین میں سے تھے انہوں نے اس کو شاذ کہا ہے یعنی اس سے انہوں نے حجت نہیں پکڑی ہے اصل میں کہتے ہیں کم بہت ہی نہ ہونے کے برابر وقت ادرا جہ بعض المتاہرین تحقیقی لیکن بعض متصرین نے اس کو صحیح کی ہی قسم میں سے قرار دے دیا ہے اس کا درجہ بلند کر کے اس کو صحیح ہی کہہ دیا ہے جیسے کہ حاکم ابن حبان ابن خزیمہ مع قولهم باوجود ان کے کے اس قول کہ دون المبین اولا باوجود اس اس کے کہ کہ وہ کہتے ہیں یہ جو صحیح ہے سے تھوڑے کم درجے کی ہے لیکن ہے یہ بھی صحیح وہ اعلیٰ درجے کی صحیح ہے یہ کم درجے کی صحیح ہے جو ہم نے اولا بیان کی ہے المبین جس کو بیان کر دیا گیا ہے شروع میں اس والی صحیح سے یہ کم درجے کی صحیح ہے تو اس کو حسن نہیں کہتے اس کو وہ بعض صحیح کہہ دیتے ہیں حسن کی مثال ما أخرجه الترمذي قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم قال سمعت أبي بحضرة العذوب من ابن والد سنة سنا لڑائی کے دوران میں یقول فرما رہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابواب الجنة تحت ظلال السیوفی کہ جنت کے دروازے جو ہیں وہ تلواروں کے سائے کے تلے ہیں فہد حدیث امام ترمزی نے ایک اس کے راوی ہاں ٹھیک ہے ترمزی ہے نا معافذ ترمزی جی فہد الحدیث تو یہ جو حدیث ہے قال یہ ترمیزی فائل آ رہا ہے قال ترمیزی عنہ عنہ بیچ میں آ گیا تو فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں امام ترمیزی حاضر حدیث حسن غریب کہ یہ جو حدیث ہے یہ حسن بھی ہے اور غریب بھی ہے قلت میں کہتا ہوں وکان حضر حدیث حسن یہ جو حدیث ہے یہ حسن ہے حسن کیونکہ اس کے اربات رجال کی یہ صفت بن جائے گی رجال اسناد ہی آتا کہ اس کے جو چاروں اس کے اسناد کے جو چاروں کے چاروں رجال ہیں یہ صفات ہیں اللہ مگر جعفر بن سلیمان زبعی سوا ان صاحب کے فعن حسن الحدیثی یعنی یہ فقہ نہیں ہے تو فعن حسن الحدیثی بس یہ حدیث جو ہے وہ حسن کہلائے گی لذالک اسی وجہ سے نظر الحدیث عن مرتبہ صحیح الى مطلب الحسنی تو یہ حدیث جو ہے وہ نازل ہو گئی اتر گئی صحیح کے مرتبے سے حسن کے مرتبے پر تو سقا ہونے میں ان کی جعفر بن سلیمان کو انہوں نے سقا ہونے سے نکال دیا تو اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے اب سقا کون کس کس چیز میں سقا کیا کیا سوئے حفظ تھا یا کیا تھی وہ دوسرے راوی جو ہے وہ بیان کر دیں گے اچھا، تاریخ مختار نہیں سمجھ میں آئی تعریف مختار بس اس کو آپ یوں کہہ دیجئے ابن حجر نے جو تعریف بیان کی تھی نا اسی کو ہی انہوں نے تعریف المختار کہا ہے کہ وہ تعریف جس کو سب نے ہی پسند کر لیا سب کے نزدیک یعنی سب زیادہ تر علماء کے نزدیک جو تعریف معتبر ہو جاتی ہے اسے کہہ دیتے ہیں مختار تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف آپ یوں کر لیں جیسا کہ ابن حضرت نے کہا ہے اس کو میں اپنے مفہوم میں اگر یوں بیان کروں تو وہ یوں بن جائے گی ہوا متصل سند یعنی اس کی سند متصل ہے سند ساری متصل ہے حضور علیہ السلام سے لے کر آخری راوی تک متصل سند ہے کہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ روبیا کسی کے ساتھ کہ یہ روایت کیا گیا اب کس سے روایت کیا گیا کوئی پتہ نہیں بیچ میں ایسا نہیں سند متصل بنقل عادل اب جتنے بھی راوی تھے جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا وہ سارے عادل تھے لیکن ایک ان میں ایسا تھا جو عادل تو تھا لیکن اس کا صرف ضبط جو ہے حافظہ جو تھا ضبط سے مراد حافظہ حافظے کے اندر تھوڑا بہت گمان تھا کہ ممکن ہے کہ ان کے حافظے کی وجہ سے کہیں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں بھول کے انہوں نے آن اور مین کے اندر کوئی لفظ بھول گئے ہوں کوئی زیر زبر کا کا کوئی کوئی کوئی چیز بھول گئے ہوں ایک آدھ بات بھول گئے ہوں تو ہلکا سا گمان یہ نہیں کہ یقین ہو گمان اپنی جیسی یعنی جو دوسری احادیث ہیں اس کے مقابلے میں ان کا ضبط تھوڑا سا کم ہو اور پھر یہ حدیث جو ہے وہ شاز بھی نہ ہو اور اس کے اندر کوئی ایسی علت بھی نہ پائی جائے شاز مطلب اس کے شاز تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حدیث جس کے مخالف حدیثیں بہت زیادہ ہوں یعنی اسی موضوع پر اس موضوع سے یعنی اس موضوع کے مخالف حدیث بہت زیادہ ہوں تو پھیلائی جائے گی یہ حدیث تو ہے لیکن یہ ساز ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے تو اس کے مخالف موضوع پر بہت زیادہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے اور علت بھی کوئی نہ ہو کوئی ایسی علت کی جس جس جو حدیث کے اندر کر دے علت اصل میں بیماری کو کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں تھیں یہ جو ساری تعریف ہے نا یہ ساری تعریف اگر اس سے خفا ضبط ہو کو نکال دیں تو یہ ساری تعریف تھی صحیح کی تو گویا کہ حسن لذاتی ہے صحیح ہی صحیح والی تعریف ساری اس کے اندر شامل ہوتی ہے صرف فرق پڑ جاتا ہے قوت ضبط کے اندر اگر کسی کے ایک بھی راوی کے اندر یہ اشتراک پیدا ہو جائے کہ اس اس کے کے کے ضبط اندر یعنی حفظ کرنے کی جو استعداد تھی اس کے اندر اگر تھوڑی بہت کمی بیشی آ گئی ہے تو پھر یہ تعریف کیا بن جائے گی پھر یہ روایت جو ہے وہ بن جائے گی صحیح سے نکل کر حسن کے درجے میں آ جائے گی <coughs> جی اگر کوئی بات رہ گئی تو دوبارہ بتا دیجیے گا اس کو پھر دوبارہ سے پڑھ لیں گے جی آگے چلتے ہیں کہ مراتب حسن کے جو مراتب ہیں کما ان صحیح مراتبہ جس طرح صحیح کے لیے مراتب ہیں یہ تفاوت بھی ہے بعض ہی انباز جس کے ذریعے سے سے بعض بعض متفاوت ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں سزادی اسی طرح مراتبہ اسی طرح حسن کے لیے مراتب ہیں وقتی مرتبہ کئی اور امام زہبی نے اس کے دو مرتبے بنائے ہیں دو بنائے ہیں اس میں نہ کہہ لیں مرتبہ مراتب ایک اعلی ایک کہتے ہیں کہ فعلی مراتبی مراتبی ماں مختلف فی تصحیح حدیثی فی حدیث رواتی و تحسینی تو کہتے ہیں کہ سب سے جو اعلیٰ مرتبہ ہے فعلیٰ مراتب ہی جس کے اندر جس کی جس حدیث کی کے صحیح ہونے میں اختلاف ہو جس حدیث کے راویوں کے کی صحت کے بارے میں اختلاف ہو اور اس کے اس کی حسن تحسین اس کے حسن میں اختلاف ہو جیسا کہ حدیث بحض ابن حکیم عن ابی بحض ابن حکیم عن ابی عن جدہی و عمر ابن شعیب عن ابی عن جدہی و ابن اسحاق عن عن تیمی و امثال ذالک مما قیل انہو, انہو صحیح و هو من ادنا مراتب صحیح تو اس میں جب صحیح کی حدیث کے اندر جب اختلاف پیدا ہو جائے گا تو حسن یعنی آپ یوں کہہ لیں جس کے اندر اختلاف ہی نہ ہوا وہ تو صحیح رہے گی نا وہ تو صحیح ہو چاہے وہ صحیح لذاتی ہوگی یا وہ صحیح لغیری ہوگی جو بھی ہوگی وہ صحیح کے مسئلے میں ہوگی لیکن اگر اس کی صحت سے متعلق ہی اختلاف ہو گیا تو وہ پھر حسن کے سب سے اعلیٰ مرتبے میں آ جائے گی اگر اختلاف ہی نہیں ہے پھر تو وہ صحیح رہے گی جو ہی اس حدیث کے متعلق تھوڑا سا علماء میں اختلاف ہوا کہ نہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہے پتہ نہیں صحیح نہیں ہے اکثریت نے بھی کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے لیکن کچھ نے کہہ دیا کہ نہیں صحیح نہیں ہے تو پھر یہ حسن کے اعلیٰ مرتبے مطلب میں شمار ہو جائے گی اب جیسے یہ حسن میں آئے گی تو حسن کے مراتب میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ اس کو مل جائے گا کیونکہ اس پر اختلاف صحیح کے اعتبار سے ہو رہا تھا حسن کے اعتبار سے نہیں ہو رہا تھا حسن تو سب متفق ہیں صحیح کے اعتبار سے اختلاف ہو رہا ہے کہ آیا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن حسن ہونے میں تو سبھی متفق ہیں تو لہٰذا حسن کا ہی سب سے اعلیٰ مرتبہ اس کو مل جائے گا اعلیٰ مراتب بھی اس کے مراتب میں سے سب سے اعلیٰ وہ ہے کی تو صحیح حدیث جس میں حدیث صحیح ہونے میں اختلاف پایا جائے راویوں کے اعتبار سے بتاسینی اور اس کے حسن میں جیسے کہ بن حکیم یہ ساری روایت بیان کر دی کا ماں پھر اس کے بعد وہ حادث آئیں گی تحسینی رواتی و کہ جس کے اندر اختلاف ہو جائے گا کہ آیا یہ حسن ہے یا ضعیف ہے تو اب اب, اب اختلاف صحیح کے اعتبار سے نہیں ہو رہا صحیح کے بارے میں سب متفق ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے نہ صحیح لذاتی نہ صحیح اختلاف پیدا ہو رہا ہے اس کے حسن ہونے میں اور اس کے ضعیف ہونے تحسینی کا تصحیح پر ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے تقسیم کی ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ حسن ہے تو جب اختلاف پیدا ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے تو اس اختلاف میں حسن ہونا تو پکا ہے ہی ہے نا صحیح کے اندر گویا کہ اختلاف ہوگا حسن پر تو سارے مانتے ہی ہیں تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ بن جائے گا دوسری قسم وہ بن جائے گی کہ جس کے اندر حسن ہونے میں اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہوگا کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے تو دوسرا درجہ حسن لذاتی حسن کا وہ ہوگا جس کے اندر تو وہ حسن غیری بن جاتی ہے اگر یہ ضعیف اور حسن میں اختلاف ہو تو پھر یہ دوسری قسم حسن لذاتی بن جاتی جیسے کہ حدیث الحارث بن عبداللہ وعاصم بن غمرہ و حجاج بن ارطاط مناحیم اور جیسے جتنے بھی روات ہیں ان کے اندر ان روات کے اندر اچھا ایک چیز کا خیال رکھیے گا یہ جو ساری بحث ہو رہی ہے نا ذہن میں بعض اوقات خیال آ جاتا ہے کہ یہ حدیث سے متعلق ہو رہی ہے یعنی نہیں حدیث سبھی راویوں سے متعلق ہو رہی ہے یہ سب راویوں کی بحثیں ہیں کہ راوی ایسے ہیں راوی ایسے ہیں راویوں ایک تو باتیں حدیث سے متعلق ہو سکتی ہیں کہ وہ اس میں علت نہ پائی جائے لیکن زیادہ تر جو بحث ہو رہی ہوتی ہے وہ رواج کے اعتبار سے ہو رہی ہے آگے چلتے مطلب تو مطلب حدیث صحیح الاسناد اور حسن الاسناد جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے یا حسن الاسناد ہے تو اس کا مرتبہ مطلب یا مقام علماء کے نزدیک محدثین کے نزدیک کیا ہوتا ہے قول المحدثین حضر حدیث صحیح الاسناد دونوں قول حضر حدیث صحیح ہوں فرق کیا ہے اگر کوئی کہتی ہے حضر حدیث صحیح ہوں بس اتنا کہہ دے اور ایک راوی کہہ دے یا ایک محدث کہہ دے حضر صحیح حضر حدیث صحیح الاسنادی تو کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد کہنا یہ مختلف ہے حدیث صحیح یہ زیادہ معتبر ہے اور یہ کہنا حدیث صحیح الاسناد یہ یہ یہ جملہ جو ہے یہ کم درجے کا ہے دونوں قولیم ان کے قول سے کم درجے کا ہے قول ایسی جب وہ یوں کہتے ہیں حدیث حسن الاسناد دون قولهم هذا حدیث حسن تو جب حدیث حسن الاسناد کہتے ہیں تو یہ کم درجے کی اس کے اندر صحت پائی جاتی ہے جب ہم اختلاف کی بات کرتے ہیں نا جی تو اختلاف سے مراد ہمیشہ اس فن کے معتبر لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے جب بھی ہم جس موضوع پر جب ہم جس بھی موضوع سے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو اس موضوع کے آئمہ اکابر علماء ان کے درمیان کا اختلاف مراد ہوتا ہے خواہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوں خواہ وہ اہل تشیعی میں سے ہوں ہماری درس نظامی کی کتب میں بعض حضرات بعض علماء ایسے بھی ہیں جو آج کل کے زمانے کے اہل تشریح تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ تفضیلی شیعہ جسے کہتے ہیں نا فضیلت کے قائل ہیں لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسے شیعہ اہل تشریح وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں اور ہماری درس نظامی کی ایک دو کتب جو کہ بہت اعلیٰ درجے کی کتب ہیں جس میں خاص کر جو بلاغت کے اعتبار سے جو ایک مشہور کتاب ہے اور بھی اس طرح کی تو یہ تو کوئی بھی ایک فن سے متعلق چیز ہے نا اس میں کسی کے پاس بھی یہ فن ہو سکتا ہے تو اس فن سے متعلق جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس فن کے ہی آئمہ کے درمیان کا اختلاف مراد ہوتا ہے اس سے مراد یا اس اس کا اختلاف جو ہے یہ کسی عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہوتا کیونکہ ہم گفتگو حدیث سے متعلق کر رہے ہیں تو حدیث کے اندر جن جن فقہا کا فقہا کے تو محدثین جنہوں نے کام کیا بھلے وہ اہل روافظ میں سے تھے بھلے وہ خوارج میں سے تو خوارج میں خیر کم ہی وہ کسی بھی لیکن اگر ان کا محدثین نے اعتبار کیا کہ ہاں بھی علمی قابلیت کے اعتبار سے یہ لوگ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ تھے بھلے وہ عقیدے کے اعتبار سے جو بھی تھے تو وہ اختلاف مراد ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر اہل سنت ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک قدرت قدرت اللہ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت رہی ہے کہ ہمیشہ اہل علم کا جو بڑا مجمع ہوتا ہے جس پر اتفاق ہوتا ہے امت کا وہ ہمیشہ صحیح اور صحیح سمت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر روافظ سوارج اور یہ لوگ اگر پائے بھی جائیں گے تو بہت قریب تعداد ہوگی اور جو قریب تعداد ہوگی بھی صحیح ان کے اندر وہ شدت نہیں ہوگی جی آگے چلتے ہیں لین ہم نے کہاں سے جی لأنه قد يحسن دون المتن بعض اوقات ممکن ہے کہ کوئی محدث جو ہے وہ صحیح قرار دے دے یا حسن قرار دے دے سند کو دون المتن لیکن متن کو وہ وہ صحیح قرار نہ دے رہا ہو یا حسن قرار نہ دے رہا ہو او کسی ہونے کی وجہ سے یا علت کے پائے جانے کی وجہ سے متن اس کے نزدیک اتنا معتبر نہ ہو لیکن راوی معتبر ہوں تو اس لیے حسن الاسناد جب بات کرے گا یا, یا صحیح الاسناد کہے گا تو سند کے متعلق صرف بات کر رہا ہے متن کی اس نے بات ہی نہیں کی لیکن جب وہ کہے گا حضا حدیث حدیث صحیح یا لہذا حدیث حسن تو پھر حدیث کے اندر حدیث بھی آئے گی اور حدیث جب آئے گی تو مطلب اسناد تو آئے گی ہی آئے گی اسناد کے ساتھ ہی وہ حدیث ہے فق ان المحدث اذا قال هذا حدیث صحیح جب کسی محدث نے یہ کہہ دیا کہ هذا حدیث صحیح قد تکفل لنا کافی ہو گیا ہمارے لیے بتوفر شروط صحت الخمسه في هذا الحديث وافر مقدار میں پائی جانا پانچوں شروع کا اس حدیث کے اندر پانچوں صحیح کی پانچوں شرطیں جو متن سے متعلق بھی تھیں اور صنعت سے متعلق بھی تھیں پانچوں شرطیں پائی گئیں جب اس نے کہہ دیے حدیث صحیح متن بھی ٹھیک علت بھی نہیں اور راوی بھی سارے معتبر کہ ان کے اندر حفظ بھی ہے سفا بھی ہیں اور اتصال بھی ہے پانچ شرطیں تھیں نا اتصال سفاحت اور حفظ اور اگلی دو جو متن سے متعلق تھیں وہ تھی شاز اور علت کا نہ پایا جانا تو یہ پانچوں چیزیں پائی گئی اما اذا قول لیکن اگر وہ یوں کہہ دے هذا حدیث صحیح الاسناد فقط تکفر لنا بشروط بتوفر شروط بشروط ثلاثه من شروط الصحه تو اس نے پھر تکفل کر لیا ہے اس نے ذمہ لے لیا ہے ہمارے لیے صرف ان تین شروط شرائط میں سے تین شرطوں کا جو کہ صحیح ہونے کی تھی راویوں میں سے وہی وہ کیا ہے اتصال و عدالت الرباط و ضبط یہ تین شرطیں انہیں اس کے بارے میں گفتگو کر دی اما نفی بہرحال کا نہ ہونا و نفی اور علت کا تکفل بھی جانا تو اس نے ان دونوں سے اپنا تکفل اٹھا لیا اپنا اعتبار اٹھا لیا کہا کہ مجھے ان کے بارے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا لیکن راوی سارے چیز یہ تصبت میں یہ دونوں باتیں ثابت نہیں ہو رہی ان دونوں سے یعنی یہ دو چیزیں ثابت نہیں ہو رہی محدث کے قول سے سب اس نے یہ کہا صحیح الاسناد تو پھر شاز ہونا یا علت کا نہ ہونا یہ دونوں چیزیں ثابت ہی نہیں ہو رہی لیکن لبی قصر حافظ متعمد معتمد على قوله هذا حديث صحيح الاسناد فلم يذكر له علة فظاہر صحت المتنی لین الاصل عدم العلت و عدم الشذوذی پھر کہتے ہیں کہ لئنہو میں ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے اسی راوی کی طرف وہ اس تکفل کرنے والے کی طرف یعنی جو یہ کہتا ہے لئنہو لم یتثبت منہما اس لیے کہ وہ یعنی وہ جو یہ کہتا ہے صحیح الاسناد یا جی جو جو یہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے تکفل کا جو فائل ہوگا نا یوں سمجھ لیے قلم یہ تکفل بی ماں میں تکفل کا جو فائل ہے یعنی وہ شخص یا وہ محدث جو یہ بات کہہ رہا ہے صحیح الاسناد لہٰذا حسن وہی وہی شخص جو ہے وہ علی انہو کا مرجع بنے گا انہو کیونکہ وہ یہ تصبت منہما ان دونوں چیزوں کو ثابت نہیں کر پاتا سمجھتا نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں موجود بھی ہیں اچھا جی آگے چلیں جی ہاں تو اچھا آگے یہ کہتے ہیں کہ لیکن لیکن لبیت کا سر ہاف لیکن اگر کوئی بہت معتمد شخص حافظ حافظ الحدیث ویسے جب حدیث میں حافظ کا لفظ آ رہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بہت بڑا محدث جس کو ایک لاکھ احادیث ایک روایت کے مطابق جو ایک لاکھ احادیث کا حافظ سندوں کے ساتھ لیکن اگر کوئی معتمد اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا محدث وہ یوں کہہ دے اختصار کر لے اپنے قول پر حاضہ حدیث صحیح الاسناد اب اس بات کو کہے صحیح الاسناد کی اب ہم نے جب ابھی بات پڑھی کہ صحیح الاسناد کہنے سے سند کی تین شرطیں تو پائی جائیں گی متن کی نہیں پائی جائیں گی لیکن اب یہاں پر استثناء آ رہا ہے اور ہم ہمیشہ استثناء موجود ہی ہوتا ہے ہر چیز میں استثناء کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ولم یسکر لہو علتن اور وہ اس کی کوئی علت کو بھی بیان نہ کرے یعنی کوئی علت بیان نہ کرے کہ جب میں نے اس کو صحیح الاسناد کو تو کہہ دیا ہے لیکن اس حدیث کے اندر یہ علت یا یہ شاز پایا جا رہا ہے اس وجہ سے میں نے صحیح الاسناد کہا ہے اس ان صحیح ان نہیں کہہ دیا میں نے سیدھا سیدھا ظاہر تو ظاہر یہ ہے صحت المتن تو متن کا صحیح ہونا بھی ظاہر ہے کیوں لین اصلا عدم العلہ و عدم الشذوذ اس لیے کہ اصل تو کسی چیز کا عدم ہے نا ہمیشہ اصل جو ہوتا ہے وہ عدم ہوتا ہے دنیا پہلے نہیں تھی پھر ہوئی تو کبھی بھی ہم جب کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے اور یہ اس کا ماباد ہے تو عدم ہمیشہ اصل ہوا کرتا ہے اور غیر عدم جو ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہوا کرتا تو یہ ایک فقہا کا ایک اصول ہے محدثین کا بھی ایک اصول ہے ایک ایک لاجیکل ہوتی ہے یہ کہ ہمیشہ اصل کا اعتبار زیادہ کرتے ہیں تو جب کوئی اتنا معتبر حافظ اور بڑا محدث صحیح الاسناد کہے لیکن ساتھ میں پھر وہ وجہ نہ بیان کرے کہ میں نے اس کو حدیث صحیح کیوں نہیں کہہ دیا صحیح الاسناد کہا ہے وہ تین شرطوں کا اعتبار کیا ہے اور ان دو شرطوں کو میں نے سمجھا ہے کہ اس میں نہیں پائی گئی ہیں تو اگر وہ ان دو شرطوں کو کی وجہ بیان نہ کرے کہ اس میں کیا علت پائی جاتی ہے کیا شاز پایا جاتا ہے اگر وہ اس کو نہ بیان کرے تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ صحیح حدیث حدیث صحیح ہی ہے راوی بھی ٹھیک ہے متن بھی ٹھیک ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی پائی جاتی تو اتنا بڑا محدث تھا کہ یہ اس کو ذکر کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اگر اس نے نہیں بیان کیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جلدی میں یا ویسے ہی بس یوں کہہ دیا ہے لیکن حدیث جو ہے وہ متن کے اعتبار سے بھی معتبر ہے اس لیے کہ اصل کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کا نہ ہونا ہے یعنی شاد اور علت کا نہ پایا جانا اصل ہے تو ہم اصل کا اعتبار کر لیں گے ساتھ اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے کہ یہ راوی راوی نے یہ محدث جو ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ بہت بڑا قول وغیرہ حدیث حسن صحیح ہوں جی یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے میں پوچھنے والی چیز رہ گئی تو بتا دیجیے گا اچھا امام ترمیزی جی کا جب یہ قول یا امام ترمیزی کے علاوہ حضرات جب یوں فرماتے ہیں کہ حدیث ان حسن ان صحیح ان ایک حدیث صحیح بھی ہے اور ایک حدیث صحیح بھی ہے اور حسن بھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا عبارت مشکل ہے جی عبارت مشکل ہے جی بس آپ لوگ اس کی عبارت کو نا جی خود اس کی نقوی ترکیب ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے آپ کو آسانی رہے گی اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں عبارت کے ساتھ اس کو پڑھا سکوں ورنہ تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا ابھی تو ہم ویسے ہی پورا پڑھ نہیں پا رہے ہیں مفہوم سمجھتے جائیے اور عبارت آپ لوگ خود کوشش کیجئے گا کہ نکل آئے اور انشاءاللہ ہو جائے گی ان ظاہر حاضر عبارت مشکل انہوں نے خود بھی کہہ دیا گیا اس عبارت کا جو ظاہر ہے وہ مشکل ہے یعنی خیر انہوں نے تو اور معنی میں کہا کہ یہ حدیث حسن بھی ہو اور صحیح بھی ہو بظاہر دکھنے میں یہ عجیب سی بات ہے یہ تفاش عن درجة دراج کہ جو حسن ہوتی ہے حسن حسن حسن حسن نہیں بلکہ لکھیں گے لیکن کہ جو حدیث حسن ہوتی ہے وہ کم درجے کی ہوتی ہے صحیح کے درجے سے تو کئی خریدنا ہوگا تو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے دونوں کو مراتبی مرتبہ ان کے مراتب کے درمیان تفاوت کے باوجود ان کو جمع کیسے کر سکتے ہیں ولاقات مقصود علیہ من مقصودی عبارت بھی متعدد البتہ جواب دیا ہے علماء نے امام ترمزی کے اس مقصد کا یا اس مقصود کا اس جیسی عبارات کا کا, امام ترمزی کی کیا مراد ہوتی ہے متعدد جوابات کے ذریعے سے اس کا جواب دیا ہے احسن ہوا ان میں سے سب سے بہتر ماں قال الحافظ ابن حجر جس کو امام حافظ ابن حجر نے سب سے بیان کیا ہے وہ مجھے سب سے اچھا لگا وہ کہتے ہیں کہ بیان یہ کر رہا ہوں وہ ارتضا سیوتی اور امام سیوتی نے بھی اس کو بلند کیا ہے اور اس کو پسند کیا ہے تو مخل مایلی اور اس کا خلاصہ وہ ہے جو ہم آگے بیان کر رہے ہیں جو آگے بیان ہو رہا ہے ملا ہوا ہے آگے امکان الحدیث اسنادانی اگر تو حدیث کے لیے دو سندیں ہوں یا بھی زیادہ ہوں تو اس کا معنی ہوگا حسن بے اعتباری یہ حدیث حسن ہے سند کے اعتبار سے صحیح بے اعتباری آخرا اور صحیح ہے ایک دوسری سند کے اعتبار سے ایک ہی حدیث کی تین سندیں ہیں دو سندیں ہیں ایک سند کو ہم کہیں گے اگر ہم کہہ دیں گے کہ اس حدیث کو کہ یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے حسن صحیح تو متن تو ایک ہی ہوگا نا لیکن اس متن کی سندیں مختلف ہو سکتی ہیں تو ایسی حدیث جس کی سندیں مختلف ہوں اور پھر اس حدیث کے آگے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حاضر حدیث ان حسن ان صحیح ہوں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی سند ایک سند جو ہے وہ صحیح ہے اور ایک سند جو ہے وہ اس کی حسن ہے گویا کہ یوں کہہ لیں کہ سند کے اندر جو تین شرائط تھیں اس میں سے ایک حدیث کے اندر وہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں اور دوسری حدیث کے اندر وہ ان تینوں میں سے ایک شرط کم ہو رہی ہے صفات یا وہ حفظ کے اندر کمی آ رہی ہے تو اس وجہ سے وہ حدیث باقی باقی متن کے اعتبار سے حدیث دونوں ہی صحیح ہوں گے وہ انکان لو اسناد واحد اب اگر کہتے ہیں سندی ایک ہے سلمانہ تو اس کا معنی یوں ہوگا عند قوم من المحدثین تو پھر محدثین کی ایک قوم ایک گروہ کے نزدیک یہ حسن ہے اور صحیح عند قوم آخر آخرین اور دوسری جو محدثین کی, کی کا گروہ ہیں ان کے نزدیک یہ صحیح ہے فتح ان القاعلہ گویا کے جو کہنے والا ہے یوشیر الخلافی وہ اشارہ کر رہا ہے اس اختلاف کی طرف بین العلماء جو کہ علماء کے درمیان ہے فی الحکم حکم کے اندر اعلیٰ حضر حدیث او لم یترجح لدیہ الحکم بیحدہما اور یا پھر اشارہ کر رہا ہے اس بات کا کہ ان دونوں احادیث کے حکم کے اندر جو ہے کسی کو ترجیح نہیں ہے کہ اس کا جو حکم ہے اس میں کس کو راضی قرار دیا جائے یہ ابھی تک معتبر یہ بات سمجھ میں آ گئی آخری او لم یترجح لدیہ الحکم بحدیما جو حدیث کا راوی راوی نہیں جو جی راوی کہہ لیں یعنی ایک تو راویوں راوی وہ ہو گئے نا جنہوں نے حدیث کو لے کر بیان کیا ہے کہ محدث جب محدث کہہ دیتا ہے کہ حدیث ان حسن ان صحیح ہن تو اس وہ خود بھی ترجیح نہیں دے پا رہا کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا اس کو میں حسن کہوں یہ کیا ہے تو پھر وہ دونوں لکھ دیتا ہے کہ کیونکہ میں ابھی تک اس بارے میں مجھے میں خود راجے نہیں کسی کی طرف میرا رجحان نہیں ہے تو اس لیے میں دونوں لکھ دیتا ہوں تو یہ یہ مانا ہو سکتا ہے اور یا پھر یہ مانا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے تو لہٰذا میں دونوں لکھ دیتا ہوں جی۔ تقسیم البغوی بغوی احادیث المسابی امام بغوی رحمت اللہ علی کی جو کتاب ہے مسابی اس کی جو احادیث ہیں اس کے اندر جو تقسیم ہے انہوں نے کس طرح بیان کیا ہے اس, اس سارے مراتب کو اس سلسلے کو درواز امام البیو کی کتاب ہی المسادی لہو بقوله حسن درد امام امام بغوی نے اپنی کتاب جو کہ المساوی ہے اصطلاح خاص جو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر احادیث کو اپنی خاص اصطلاح دی ہیں اس اعتبار سے انہوں نے اس کے درجات مقرر کیے ہیں اور وہ یہ کہنا یار الفی فی صحیح ہے جو تو احادیث صحیح ہے یا اس میں سے کسی ایک کے اندر تو ان احادیث کی طرف جب وہ اشارہ کرتے ہیں اپنے اس قول کے ساتھ صحیح ہوں گیا کہ جو تو احادیث وہ لے کے آئے ہیں اپنی کتاب مساوی کے اندر صحیحین میں سے یا امام بخاری یا مسلم میں سے کسی بھی کتاب میں سے بخاری شریف میں سے یا مسلم یا دونوں میں سے دیکھے آئے ہیں ان کی طرف تو وہ ان احادیث کے بارے میں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے الحدیث یہ علاقہ کا جو سلا ہے یہ یرمزو کی طرف ہی جائے گا الحادیث الحدیث اور اشارہ کرتے ہیں الحدیث ایسی حدیث سنن جو کہ کے اندر تھی کے اندر سنن ابن سننے ابن ماجا تو ان احادیث کی جب اشارہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے قول کے ساتھ حسن گویا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث ان کے نزدیک صحیح ہیں اور جو باقی سنن اربا ہیں ان کی وہ جو احادیث ہیں وہ ان کے نزدیک حسن ہیں وہ اصطلاح اور یہ ایک ایسی اصطلاح ہے لا یستقین مال اصطلاح العام کہ جو صحیح نہیں ہے عمومی اصطلاح کے ساتھ ملتی نہیں ہے میچ نہیں کرتی ہے صدر محدثین جو کہ محدثین کے نزدیک عمومی اصطلاح ہے اس سے یہ اس کے ساتھ یہ نہیں موافق ہے سے سنن الربا تھی اس لیے کہ سنن اربا کے اندر صحیح صحیح بھی ہے حسن حسن بھی ہے لینا تھا سسٹم صحیح ہے حسن اور ضعیف ہے بنکر سنانے اربا کے اندر تو یہ ساری حدیث بھی موجود ہیں صحیح بھی موجود ہیں حسن بھی ہیں ضعیف بھی ہیں منکر بھی ہیں تو اب آپ کہیں کہ سنانے اربا کے اندر جتنی بھی حدیث ہیں وہ حسن ہوں گی اور باقی صحیح ہوں گی تو یہ تو معتبر نہیں ہے بات لذالی کا نبہ ابن صلاح کہ ابن صلاح اس لیے امام ابن صلاح نے جو ہے وہ تنبیہ کی ہے اس بات کی طرف بن نبوی والا کا اور امام نبوی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیے اس طرح کی فیم بغی القاری بس مناسب ہے پڑھنے والے کے لیے کہ کتاب مساوی جو مساوی نام کی کتاب کو پڑھ رہا ہے اس کو کیا چاہیے یقون اعلیٰ علم عن اصطلاح البغوی کہ اس کو امام بغوی کی اصطلاح کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہ حدیث کی جب کو بیان کرتے ہیں تو آخر میں جو, جو جب وہ لکھتے ہیں تو ان کی مراد اس سے کیا ہوتی ہے في الكتاب عن اصطلاح طرح الخاص في کے فہٰذ جو اس کتاب کے اندر خاص ہے ان کی اصطلاح اس کے بارے میں وہ پڑھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے قولی احادیث جب وہ بات کرتے ہیں احادیث سے متعلق اپنے اسٹال سے اور ان تو اس کو کو پتہ ہونا چاہیے پڑھنے والے کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے بس ان کی اپنی ایک یہ ایک طریقہ کار ہے القطب التی من الحسن وہ کتب جو کہ جن کے اندر حسن کی جو احادیث ہیں وہ حسن احادیث بہت زیادہ موجود ہیں وہ کون سی ہیں لم العلماء سیون کا مفہوم دیں جی امام بغوی جو ہے نا انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے المسابی اصطلاح جو ہے وہ درجہ کا فائل تو نہیں بن رہا جی جی اچھا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر تو جو تو حدیث ہوگی امام بخاری کی یعنی بخاری شریف کی یا جو حدیث ہوگی مسلم کی اس حدیث کے آخر میں تو وہ لکھ دیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن جب وہ دوسری احادیث جو کہ بخاری یا مسلم کے علاوہ کی احادیث ہوں گی خاص کر جو سنن کی احادیث ہیں سنن اربعہ کی اس حدیث کے متعلق آخر میں لکھ دیں گے کہ یہ حدیث حسن ہے تو ان کے نزدیک گویا کہ سنن اربعہ کی احادیث حسن ہو گئی اور بخاری اور مسلم کی احادیث صحیح ہو گئی اب اپنی کتاب کے اندر وہ سنن اربعہ کی احادیث بھی لے آئے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث بھی لے آئے ہیں تو جو بخاری اور مسلم کی حدیث جب لے کے آتے ہیں اس کو آگے لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور جو سنونے اربا کی حادیث لے کے آتے ہیں اس کے آگے لکھ دیتے ہیں کہ حسن ہے تو اس پر انہوں نے وضاحت کی ہے صاحب کتاب نے کہ بھئی یہ بات ان کا اپنا ایک مزاج ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جو سنن اربا ہیں ان کے اندر تو حسن کے حسن تو دور کی بات ضعیف بھی ہیں اور ضعیف تو دور کی بات منقل حدیث بھی ہیں جن پر انکار بھی آیا بعد میں تو آپ کا یعنی امام بغوی کا مطلق یہ کہہ دینا کہ سنن اربا کی ساری احادیث صحیح حسن ہے اور بخاری اور مسلم کی ساری احادیث جب جس کو بھی وہ لکھتے ہیں جو بھی حدیث کو وہاں سے کوٹ کرتے ہیں اس کو وہ صحیح کہہ دیں یہ صحیح نہیں ہے لہذا جب بھی کوئی شخص امام بغوی کی کتاب مسابق پڑھنے لگے تو احادیث تو ضرور پڑھے لیکن آخر میں جب وہ یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے بارے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے عمومی علماء نے اس سے